حضرت حروزہ علیہ السلام زوجہ حضرت شیس علیہ السلام مورخ علامہ ابن جریر با روایت ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام کی بیوی کا نام حروزہ تھا نکاح کرنے کے بعد ان کے پتن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یانش تھا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام نے نعمتہ رکھا اس وقت حضرت شیس علیہ السلام یانش کی ولادت کے بعد کوئی آٹھ سو سات برس تک زندہ رہے اور تورات میں آیا ہے کہ انوش یعنی یانوش جس سال پیدا ہوئے اس سال حضرت شی صلی السلام کی عمر کے چھ سو سال گزر چکے تھے انوش حضرت شی صلی السلام کے وسیع اور جانشین ہوئے حضرت شی صلی السلام کی حضرت حروضہ سے بہت اولاد ہوئی مگر سب سے بڑے اور باپ کی جانشین انوش ہی تھے انوش کا نکاح نعمتہ کے ساتھ کر دیا گیا ان سے ایک لڑکا کینان پیدا ہوا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اولاد ہوئی اور دنیا میں پھیلتی گئی لیکن آدم علیہ السلام کے اور بیٹوں کی اولاد روز بروز کم ہوتی گئی اور ان کے نسل مجہول اور منقطع ہوتے گئے سات تقلیم کے بادشاہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو ان کی جگہ ان کے بیٹے انوش نے لی اور خلیفہ بنے اور حضرت شیس علیہ السلام نے انہیں نیکی اور عدل و انصاف کے قیامت کی وصیت میں فرمائی تھی انوش کے بعد تینان یا قینس پھر ان کے بیٹے تہلایل یا بہلایل کے متعلق فارغ کے اجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سات اقلیم کے معاشرہ تھے اہل ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹے شہروں کی بنیادیں ڈالی اور بلند قلعے تعمیر کیے شہروں کی بنیاد کیا جاتا ہے کہ بابل شہر انہی کا بسایا ہوا ہے اس طرح سو سختہ کے شہر کی بنیاد بھی انہوں نے ہی ڈالی تھی انہوں نے ہی ابلیس اور اس کے لشکر پر سختی فرمائی تھی اور انہیں زمین کے اطراف پہاڑی گردوں میں مار بھگایا دیا تھا اور بہت سارے باغے اور کافر جن ان کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے ان کے سر پر ایک تاج ہوتا تھا اور وہ لوگوں کو خطاب کرتے تھے ان کی حکومت چالیس سال تک قائم رہی مہاجین کے بعد ہفت اقلیم کے بادشاہت و خلافت کے ان کے بڑے بیٹے میرت کے ہاتھ آئی جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اخنو کی ارسیط فرمائی اور حکومت ان کی سفت کر دی حضرت اخنو حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے بہوالا قصص الانبیاء اب تمام نسل و نسل کی انتہا حضرت شیخ علیہ السلام اور حضرت حروزہ تک ہی پہنچی گئے گویا حضرت شیخ علیہ السلام ابو البشر اور ام البشر ان کی بیوی حضرت حروزہ ہوتی ہیں اس معاملے میں حضرت حروزہ بڑی خوش قسمت عورت تھی کہ اس وقت دنیا میں جس قدر انسان آباد ہے خواہ وہ وحشی ہوں یا مہذب یورپین ہوں یا ایشیائی سب حضرت حروزہ کی اولاد میں سے ہیں وہ سب کی ماں ہوتی ہیں مزید حالات افسوس ہے کہ کہیں نہ معلوم ہو سکے وہ حوالہ تاریخ تبرانی اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین تم آمین